حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں اور شرطیں آپ خود بتا دیجئے کیونکہ آپ زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھ سے بیعت لیتا ہوں کہ تو اللہ وحدہ کی عبادت کرے گا نماز قائم کرے گا زکوٰۃ ادا کرے گا ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے گا اور مشرقین سے جدا رہے گا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بیاسی